الباب الثامن وثلاثمئة باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة جلالہ جانور پر سوار ہونے کی کراہت کا بیان اور یہ گندگی کھانے والا اونٹ یا اونٹنی ہے اگر وہ پاک گھاس کھائے اور اس کا گوشت پاکیزہ ہو جائے تو پھر کراہت کا حکم باقی نہیں رہے گا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالة في الإبل وسلم أن يركب عليها رواه أبو داود بإسناد صحيح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے اونٹوں پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے اسے ابو داود نے صحیح سند سے روایت کیا ہے